منصور نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے میں آپ کے سامنے ہونا پسند نہ کرتی اس لیے میں چارپائی کے پایوں کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوالیس